اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں مولانا نور الحق صاحب کو جو کراچی سے تشریف لائے ہیں دس منٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں مولانا نور الحق صاحب حامد و و مسلم مسلمہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورغیۃ لکم الاسلام دینا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم سلام علی خیر الانام وسیدی حبیب الہ العالمین محمدی سلام علی خیر الانام وسیدی حبیب الہ العالمین محمدی بشیرن ہاشمی ہاشمین عطوف عطوفن من میوسمہ بحمدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید القونین و والفریقین من عرب ومن عجمی فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانو فی علم ولا کرمی لم بما تعی العقول تائلعبی علینا فلم نرتب ولم نہیمی هو الحبیب اللذی ترجا الاحوال مقتحمی منزہ عن شریقی فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام امیر مرکزیہ حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی صاحب استاد محترم حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب و دیگر نام ور علماء کرام اور یہاں چناب نگر کے غیرت مند مسلمانوں اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کی شمع کے جان باز سپاہیوں اور پروانوں میں امیر مرکزیہ کے حکم سے چند الفاظ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں ان اکابرین سے معذرت کرتے ہوئے اس لیے کہ میری مزاج میں بڑے اکابرین کے سامنے بیان کرنا نہیں ہوتا لیکن سفر بھی دور کا محفل بھی عظیم مقام بھی عجیب و غریب جہاں قربانیوں کی داستانیں ہیں میرے محترم دوستوں میں اکابرین سے ہٹ کر عوام الناس سے گزارش کروں گا کہ کل قرآن کریم کے تیس پارے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیات پر مشتمل ہیں اور تقریباً تقریباً تمام مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ کل قرآن کریم کی بنیادی تین مضامین ہے پہلے نمبر توحید باری تعالی دوسرے نمبر رسالت تیسرے نمبر معاد اور آخرت توحید باری تعالی یہ مقصود اصلی ہے اور اس کے بعد رسالت رسالت باقی انسانوں کو رب سے ملانے کا ذریعہ ہے اور معاد اور آخرت جہاں انسانوں کے لیے آخری مقام اور ٹھکانا جہاں فمن ہم شقی و سعید کا فیصلہ ہونے والا ہے میرے محترم دوستوں میں دوسرے نمبر کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انتہائی کم وقت کے مطابق چند الفاظ عرض کروں گا اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ایک اسلام کے لیے اساسی بنیادی عقیدہ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جس پر سب سے پہلے صدیق اکبر نے بہت سارے صحابہ اکرام کو بھیجا اور انہوں نے اس وقت کے مسلمہ کذاب کا خاتمہ کیا اور سینکڑوں صحابہ قرآن کریم کے قاری شہید ہوئے اس وقت بھی حضور علیہ نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا کہ سیکون یا یزعم نبی میرے بعد تیس ایسے کذاب پیدا ہوں گے جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے لیکن یاد رکھنا وانا خاتم النبیین ولا نبی بعدی میرا میں آخری پیغمبر میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا اور آخری پیغمبر اس کے بھی کئی اسباب اور وجوہات ہیں میرے محترم دوستو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ و تسلیم تک سارے انبیاء اور رسول کو رب کائنات نے جو کچھ کمالات اور معجزات اور صفات سے نوازا تھا کسی نے کیا خوب کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بے آنچ خوبہ خوبا دارن تو تنہا داری وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا عِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ اس رکو میں سترہ پیغمبروں کا بیان ہے اور مفسرین اسی کی تفسیر میں فرماتے ہیں آخر میں حق تعالیٰ کا جو ارشاد ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ حَدَ اللَّهِ فَبِحُدَاهُمُ اُقْتَدِي آئین سب کو خدا قدوس نے ہدایت اور صویرے اور چراغے اور روشنی سے نوازا ہدایت کے اللہ کریم فرماتے ہیں آپ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں کیوں اس لیے کہ وہ سارے کمالات جو آدم میں جو حضرت نوح میں جو حضرت ادریس میں جو حضرت زکریہ و یحییٰ میں موسا و عیسیٰ میں یعقوب و یوسف میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے سارے کمالات رب کائنات نے جمع فرما کر آنچ خوبہ حمد دارن تو تنہا داری صرف آمنہ کے لال کے دامن میں خدا نے سارے کمالات جمع کر دیے جس پیغمبر کے پاس سارے کمالات جمع اور بلغ بھی کمالی ہی کشفت بھی جمالی ہی بلند و بالا مقامات کو جس نے پا لیا اپنے عظیم ترین خدا کے عطا کردہ کمالات کی بنا پر کشفت دجا بھی جمالی ہی ہائے اندھیرے چھٹ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی سے امام اعظم لقد زان البلاد ومن علیہ امام المسلمین ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں صبح من آتی ہی جو صبح کو سویرا ملا میرے اور آپ کے پیغمبر کے چہرے کی چمک سے واللیل دجا من وفرتی ہی میرے اور آپ کے پیغمبر کے کی سیاہی سے خدا نے راتوں کو اندھیرا عطا فرمایا جس نبی کے چہرے کی چمک اس قدر حسین جس کی وجہ سے دن کو روشنی ملے جس نبی کا اٹھنا اتنا عظیم اللہ آسمانوں کو بلندی عطا کر دے جس پیغمبر کا بیٹھنا اتنا عظیم کہ کائنات کائنات عرضی کو سکون ملنے لگے جس پیغمبر کی انگلی اتنے عظیم جس کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے جس پیغمبر کا لعاب اتنا عظیم کہ وہاں کنواں کڑوا پانی میں گرے وہ پانی قیامت تک میٹھا بنے حضرت علی کے آنکھوں کو لگے بیماری ختم صدیق اکبر کے پاؤں کو لگے بیماری ختم جس نبی کا چہرہ اتنا حسین بہت صحابہ کرام فرماتے ہیں کتنے لوگ ایسے جنہوں نے حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھا جیسے چہرہ دیکھا کتنے کفار ایسے جنہوں نے ہمارے نبی کا چہرہ دیکھا اسی وقت کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئے بلغل ہی کشفت بھی جمالی ہی اللہ اکبر کبیرہ شمائل ترمیزی کی روایات ہے حضرت آنس بن مالک فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغمبر کو میرے بھائیو ہم جانے ہمارے نبی کتنا عظیم ہے پورے علاقے کے انسان جہاں تک آواز جاتی ہے کان کھول کر سنیں محمد الرسول اللہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے سید الانبیاء ہے خطیب الانبیاء ہے اور فخر الانبیاء ہے جو امام الرسل ہے پیشوائی سبل ہے امین خدا ہے محبت جبرائیل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے فرمایا کہ وہ اللہ کا دلبر کونین کا سرور ساقی کوثر شافی محشر برتر بالا قدر تمام انبیاء کا تمام انبیاء کا افسر ساری کائنات میں بہتر ساری کائنات میں بہترین رحمت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی طیب بھی طاہر بھی خلیل اللہ بھی صفی اللہ بھی نجی اللہ بھی اور زبیح اللہ بھی کلیم اللہ بھی اور سب سے بڑھ کر حبیب اللہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ انسان ہے حضرات صحابہ فرماتے رات کے سناٹے اور تاریکی میں کمرے میں کوئی روشنی نہ ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسکراتے گفتگو تبسم شہادت بہدوس اگر حضور علیہ السلام ذرا تبسم فرماتے آج کے اب کی مسکراہٹ کی وجہ سے سامنے کی دیواریں روشن ہو جاتی ہیں نعرہ تکبیر ہمارا وقت کم ہے میرے بھائیوں بلغ العلا کمال ہی کشفت دجا بھی جمالی ہی حسنت جمیع و ہی میرے بھائی اللہ کی قسم جس نبی کے زمانے کی قسم خدا قرآن میں کھائے والعصر جس نبی کی عمر کی قسم خدا قرآن میں کھائے لامر کا جس نبی کے چہرے کی قسم خدا قرآن میں کھائے وہ جس نبی کے زلفوں کی قسمیں خدا قرآن میں کھائے والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت واللیل تو آقا تیرے زلفوں کی قسم ہے چہرہ ہے انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں بارن تقدس کے نگی ہیں پلکیں قوسین شب قدر کھلی ہیں زلفیں واللیل کے بکھرے ہوئے سائے یہ دانت شیرازہ شبنم کے تراشے جیسے یاقوت کے وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے باتیں ہیں توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیا خطبے ہیں ساون کے امڑتے ہوئے دریا بلغ العلا بی کمالی ہی کشفت دجا بی جمالی ہی حسنت جمیع خسالی ہی آپ کی ہر خصلت حسین ہے ہمیں انگریز سے کیا کرنا ہمیں مردود سے کیا کرنا ہمیں کالے دجال کی کیا ضرورت ہمیں کسی جھوٹے لانتی کی کیا ضرورت ہمیں کسی بیوقوف اور احمق کی کیا ضرورت ایک طرف ایسا پلید اور احمق اور بے وقوف جنہیں جس کو گڑ اور ڈھیلے میں بھی تمیز نہ ہو ایک طرف ایسا حمق اور بے وقوف جو اپنی شرمگاہ کو بھی عورتوں کو دکھاتا ہو ایک طرف ایسا حمق اور بے وقوف جس کی بے وقوفی کی داستانیں کتابوں میں رقم ہمیں اس ملعون کی کیا ضرورت ہمیں تو محمد مصطفیٰ چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم حسنت جمیع و خصالحی جس کی ہر خصلت حسین دیکھنا بھی حسین بولنا بھی حسین سونا بھی حسین جاگنا بھی حسین چلنا بھی حسین لباس بھی حسین یا یوحل مزمل یا یوحل مدثر جس کے صحابہ بھی حسین ہمارا ایمان ہے قیامت تک ابو بکر جیسا صدیق نہیں آ سکتا عمر جیسا عادل نہیں آ سکتا عثمان جیسا آ نہیں سکتا علی جیسا ولی کامل اور علی جیسا حیدر آ نہیں سکتا خالد بن ولی جیسا سیف اللہ آ نہیں سکتا حمزہ جیسا سید الشہدہ آ نہیں سکتا بلال جیسا مسجد کا مہذن آ نہیں سکتا اسی طرح ہمارا ایمان محمد کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی بھی آ نہیں سکتا میرے بھائیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آپ کے بعد نیا کوئی بندہ اگر نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر جو اس سے دلیل طلب کرے وہ بھی کافر کلیئر مسئلہ اس علاقے کے مسلمانوں کی قربانیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کا کردار کو بھی سلام پیش کرتا ہوں بلنوری رحمت اللہ علیہ کے کردار کو ہر مسلمان سلام پیش کرتا ہے عطا اللہ شاہ بخاری کی خطابت اور قربانیوں کو اور اسیری کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور حضرت بہت سارے حضرات ہیں جن کا میں نام کہاں کہاں تک شمار کروں وقت نہیں ان تمام اکابرین عظمتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ختم نبوت کے کے عقیدے لیے قربانیاں دی اور بالاخر جا کر پارلیمنٹ سے قادیانی کو غیر مسلم کافر اور اقلیت سے قرار دیا گیا علاقے تک جہاں تک آواز جاتی ہے سن لو مال بھی رہ جائے گا عورتیں بھی رہ جائے گی مال اور عورت کے لالچ میں جو لوگ مسلمان اسلام کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ قیامت کے دن افسوس کریں گے یہ مال کام نہیں آئے گا یہ دولت کام نہیں آئے گی عورتیں کام نہیں آئے گی قیامت کے دن هو الحبیب حول من الاحوال مقتحمی آؤ اپنے نبی پر ایمان لاؤ حضور علیہ السلام کا فرمان لو بعدی موسیٰ لو کان اگر اگر زندہ ہوتے لما اس کو بھی میرے شریعت پر چلنا پڑتا اس لیے حضور علیہ السلام کے آفتاب نبوت کی موجودگی میں کسی بھجے اور سرے سڑے ہوئے چراغ کی ہمیں ضرورت نہیں حضور علیہ السلام رحمت اللہ علمی ہے آپ کی ایک ایک سنت میں ہمارے لیے دونوں جہاں میں نجات ہے اور آپ کے ختم نبوت کے لیے امیر محترم سے لے کر شیرخوار بچے تک ہر مسلمان ہر وقت ہر مقام پر عقیدہ ختم نبوت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے سعادت سمجھتا ہے دعوانا الحمدللہ